ہے تارا نور کا صبح تابا میں ہوئی بٹتا کے باڑا نور کا ولادت تو مکے میں ہوئی تارا مدینے میں دیکھا گیا اللہ اکبر صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دیتی آیا نور کا میں گدا تو جو گدا ہے وہ کہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیا نور کا میں گدا تو بھر دے پیا نور کا نور دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تاج مان دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا کہا حضرت نے سبحان اللہ جس کو جو ملا کس سے ملا حضور سے ملا سنو حضور واسطہ ہے حضور واسطہ ہے حضور واسطہ ہیں کیا فرماتے آلہ حضرت کہ ذرے مہرے قدس تک تیرے توسط سے گئے ذرے مہرے قدس تک تیرے سے گئے اوسط نے کیا کو کبرا نور کا اوسط نے کیا سبرا لگا ماں جان سہرا نور کا وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا ہیں الہی بول بالا نور کا شم دل مشکات تن سینا جا نور کا شم دل مشکات تن سینا جا نور کا تیری صورت کے لیے آیا سورا نور کا تیری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 کنیز اللہ لہر نور کا تمہاری چل مہگ زمین و سکہ نشان تمہارے لیے امن وما تمہارے لیے نام لیے سمانا چیے جہان لیے تمہارے لیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے صحاب کا رب روانا چیے آپ بھی اب زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چار سیے بتا تم تمہارے لیے یہ مرحمتیں یہ کچی متیں نہ نہ اپنی کرے اور ان سے بھرے جنا تمہارے لیے سنو نجی مسیح ہو سبھی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری یہ خلق کہاں سے کہاں تمہارے لیے کو بنایا کس نے ڈرتے کیوں ہو کس نے بنایا کس نے بنایا بابا سے بولن کس نے بنایا اور کیسا بنایا بنایا تو رکھ دے تو کیسا بنایا اعلیٰ الگ سے پوچھتے ہیں رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہمیں بھی مانگنے کو تیرا تیراستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدا حمد لکھنے والے لکھتے رہے لکھتے رہیں گے کسی نے کیا لکھا کسی نے کیا لکھا اللہ وہ ہیں جس نے شجر بنائے پتے بنائے اللہ وہ جس نے دریا پیدا کیے سمندر بنائے سورج بنایا چاند بنائے تارے بنائے یہ بنایا وہ بنایا آل آدت نے سارے تفیلیوں کو چھوڑا کسی ایک کا نام لیتے تھے دوسرا کہتا میں کدھر گیا مجھے نہیں بنایا مجھے کیوں بھولا چاند کا ذکر ہوتا سو سورج کہتا میں بھی تو ہوں اس کا ذکر ہوتا تارے کہتے مجھے کہاں بھول گئے اس کا ذکر ہوتا آسمان کہتا مجھے بھول گئے کوئی یہ کہتا ہے سے یہ کہتا ہوگا سے وہ کہتا سارے تو ریلی کرتے مجھے مجھے مجھے مجھے حضور آلہ حضرت نے سارے تفیلیوں کو چھوڑا اور ایسی اصل کا ذکر کیا ایسی اصل کا ذکر کیا کہ تو پہلی راضی ہو جائے کہ وہ رب ہے جس نے تجھ کو ہم تل کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا کہتے تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اس میں سبق بھی دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ ہم بھی کرنا تو حضور کا دامن تھام کے کرنا اللہ کی ہم بھی کرنی ہے تو دامن رسول کو تھام کے کرنی ہے تجھے حمد ہے خدایا ہاں لگا کر سنو دل سے سنو کیا کہتے ہیں عالت ایک ایک لفظ پہ غور کرو کہ ہی ہاکی میں برایا یہ تو ایسے ہی ہیں اصل حاکم مدینے والے ہیں یہ سب تو سمجھو یہ سب تو ایسے ہی ہیں اصل حاکم تو آئے ہائے ہی ہاکی میں برایا میں اتایا خطایا فیص تمے بلایا کوئی تم سا کون آیا سوال کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا جب میں سوال کروں میں جواب دوں آپ سوال نہیں کرو گے آپ سوال کرو نا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون وہ کماری پاک مریم وہ کماری پاک مریم وہ نفختوں پختوفی قدم آنے والے تو یوں بھی آئے بغیر ماں باپ کے آئے آدم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے اور آنے والی یوں بھی آئی کہ ایک مرد کی پسلی سے آئی حضرت حوا کو دیکھ لیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والا یوں بھی آیا کہ بغیر باپ کے آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجیے آنے والے ماں باپ دونوں سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں دکھا رہا ہے کہ اللہ چاہے تو کر سکتا ہے اللہ کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں فرماتے آ کوئی تم سکون آیا وہ کماری پاک مریم وہ نفخ تو پیہ کا دم ہے عجب نشان مگر آمنا کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا ایک بات پھر کہہ رہا ہوں بات وہی ہے بات وہی ہے مفہوم وہی ہے پھر کہہ رہا ہوں لیکن پھر کہنے سے پہلے کہوں گا پوچھوں گا بتاؤ عقیدہ کون سا رکھنا ہے عقیدہ کس کا ہونا چاہیے جبریل کا کے کا جبریل کا عقیدہ کے چھوٹے بھائی کی شلوار بڑے بھائی کا گردا ماتے بن کباب کا نشان سر مڈا ہوا سر پر ہے ان کے بستہ ہاتھوں میں ان کے لوٹا لگتا ہے جیسے کوئی چوڑا چمار آئے تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے کہ یا غوث سن کے تجھ کو فوراً بخار آئے کھاتے ہیں سنی حلوا سرکار کے کرم سے اور دیکھو تو نجدیوں کو کووں پہ پیار آئے تو دیو کا ہے بندہ تو ہے زلیل گندا لے پہن تیری خاطر جوتوں کے ہر آئے کیا کریں دل میں ہے بھرا ہوا الحمدللہ للہ بھرا رہے گا ہم تو الحمدللہ اللہ نفرت ہے ان سے جو حضور کا نہیں ہمارا ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے کوئی ہو سکتا ہے ہمارا نہیں ہو سکتا نا اللہ اکبر کوئی تم سکون آیا مگر آمین کا جایا عقیدہ کون سا ہونا چاہیے جبیل والا کون سا جبریل والا کیا تھانہ بھون نام دو تھانہ بھون کیا نام کیا تھانہ بھون ان کے نام بھنی جو پتہ نہیں کیا نام ہے گھنگوئی بھی امبیٹ بھی نام دیکھو خالی نام الحمد للہ ہمارے بزرگوں کا نام لیتے تو نوری دادا آل رسول شاہ برکت اللہ حمزہ احسن العلماء سید العلماء نام دیکھو نام ادھر اشر فعلی شر فعلی نام دیکھو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے بزرگوں سے وابستہ رکھا اور یہ ایسے بزرگ ہیں جن کے لیے آرام کہتے ہیں کہ ایسے کیسے آکاؤں کا بندہ ہو رضا بول والے میری سرکاروں کے بول والے میری سرکاروں کے عقیدہ کون سا رکھنا ہے یہ نام نہاد مولیوں کا کہ جبریل والا جبریل والا رکھنا ہے نا اب سنو عقیدہ جبریل سے پوچھا محبوب میں پوچھا مفہوم کرتا جبریل تو نے بہت دیکھا گھوما پھرا ادھر ادھر یہ تو بتا کوئی میرے جیسا دیکھا کوئی میری طرح دیکھا کوئی میرے مثل دیکھا کوئی دیکھا جب کرتے یا رسول اللہ میں نے مشرق دیکھے مغرب دیکھے شمال جنوب چپا چپا چھان ڈالا میرے آقا آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے کون کہہ رہا ہے جبیل کہہ رہے کوئی نہیں اور یہ کہتے بڑے بھائی کی طرح بات کس کی ماننی ہے ان کی کہ جبریل کی جبریل کی سدرا والے کی اعلی عادت نے کیا خوب کہا پورے مضمون کو پورے مضمون کو ڈھائی مصروں میں پیش کیا کہ یہی نہ پایا

رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے لجپال کرم اب کر دو کو چیر دے گا انشاءاللہ شاء میں صحیح بات کہہ رہا ہوں یقین نہ آئے آزما کے دیکھو یقین نہ آئے تو آزما لو ہمارا تو آزمایا ہوا ہے الحمدللہ اور آزمائے تو وہ جس کو یقین نہ ہو ہم کو تو پتا ہے الحمدللہ کام بنتا بھی ہے کہ مشکل جب سر آئی تیری مت آڑے جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے آخر میں ہم مارہ شریف آئے ہوئے ہیں تو ماررا شریف سے قاسمی قاسم کے معنی ہوتا ہے تقسیم کرنے والا قاسم کے معنی کیا ہے اور تقسیم ہو رہا اور لوگ اٹھ کے بھاگ رہے ہو تو وہ کون کہتے ہیں جب پورا محنت کر لیں اور جب مزدوری کا وقت ملے اور مزدوری کا وقت آئے تو بھاگ جائے تو پھر اب مزدوری ملنے کا وقت ہے جس کو چاہیے نا وہ بیٹھ جائے آج جو خود کفیل ہے وہ بلے کھڑا رہے جس کے پاس بہت ہو روحانی اور مالی وہ کھڑا رہے آپ کے پاس بہت ہے بہت ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اب میں مانگنے جا رہے ہیں ہم لوگ مانگنے کا وقت ہے یہ مانگنے کا وقت ہے کون کون مانگے گا اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی آ جائے لیکن یہ بڑے سخی ہیں مانگنے آئے کہ لائے دے دیتے لیتے اب آیا ہے تو ٹکڑا داری دو تو ہم تو اسی بھکاری میں شامل ہیں کہ حضور کتا حاضر ہڈی ڈالی ہائے ہائے میں عرض کر رہا تھا کہ مارا شریف مارا شریف ہم حاضر ہیں اور ہم نے یہاں عرس بھی اٹینڈ کیے محفل اٹینڈ کی کانفرنس ہوئی تقاریر ہوئی علماء کی مجھے بتاؤ کوئی ایسا بندہ جو کھڑا ہو کے کہے کہ میں جب آیا تھا تو بڑا عاشق تھا جب سے محفل میں آیا ہوں میرا عشق ختم ہو گیا میرا عشق کم ہو گیا کوئی ایسا ہے کوئی نہیں کر میں یہ پوچھوں کہ کون ایسا کہے جو کہے کہ جب میں یہاں آیا تھا تب عاشق نہیں تھا یا عاشق تھا تو تھوڑا تھا جب سے آیا ہوں عشق بڑھ گیا تو ہم یہاں آئے لینے کے لیے اور بھائیوں ملتا اسے ہی ہے جس کا دامن خالی ہو جو بھر کے آئے گا تو کیا ملے گا جو اپنے آپ کو خالی کر کے آؤ تو ملے گا نا میں تو ایک ٹکا لے کے نہیں آیا سچی کہہ رہا ہوں ایک ٹکا لے کے نہیں آیا یہ پیسے کی بات کر رہا ہوں پیسے لینے کے لیے نہیں آیا میں میں بہت کچھ لے کے جاؤں الحمد للہ اور بہت کچھ لے کے جاؤں گا ان شاء اللہ ان شاء اللہ لے کے جاؤں گا سخی ہے دیں گے مانگوں گا وہ دیں گے ان شاء اللہ اور نہ مانگوں تو بھی دیں گے ٹھیک ہے تو مانگنے کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں اور طریقہ نہیں بھی آتا ہے تو جن کو مانگنا آتا ہے ان کی نقل کر لو کیا اچھوں کی نقل بھی تو اچھی ہوتی ہے نا وہ موسا علیہ السلام کے دور کا واقعہ یاد ہے ایک شخص تھا جو موسا علیہ السلام کی نخرے کرتا تھا کہ موسا السلام ایسے چلتے ہیں ایسے چلتے ہیں ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں نخرے کرتا تھا جب عذاب آیا سب غرق ہو گئے یہ بچ گئے موسا السلام نل کی مولا یہ تو بڑے نخرے کرتا تھا یہ بچ گیا اللہ نے فرمایا موسا پیارے کلیم نقل تیری کرتا تھا نقل تیری کرتا تھا نا تو اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے ہاں، ہاں، ہاں، مانگنا نہیں آتا تو نقل کر لو کیونکہ میم مدینہ مارے کی قسمت ہے میم مدینہ اس نسبت ہے خالی ہی رہا ہاں، شخص بڑا بد قسمت ہے ہاں ایسا شخص بڑا بد قسمت آ مانو تو شرماؤ نہیں فقیر کبھی شرماتا گدا ہاں یوں یوں اگر بن کے خالی منگتا ہے تو کیا ملے گا منگتا بنو انداز ہی لے کے آؤ بولو خالی جھولی لے کر منگتا آئے جو نمیوں اللہ کے گویوں ہاں خالی جھولی لے کر آئے حضرت قاسم کی جانب سے دعوت ہے بھی ایک عبادت ہے مرشد کا دیدار مرشد کا دیدار عبادت کیسے ہو گیا سلطان باہو نے کیا کہا تھا کہ مرشد کا دیدار باہو من لکھ کروڑا ہجاؤں مرشد کا دیدار باہو مینو لکھ کروڑا حجاؤں مرشد کا دیدار لکھ کروڑ حج ہائے ہائے اما اسدن باہو نے ایسے نہیں کہہ دیا سمجھے امام شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرشد کے تین فرد ہیں اس سے پہلے بات سن جس نے حج کیا جس نے حج کیا اس پر لازم ہے کہ وہ تصور رکھے کہ میں گناہوں سے پاک ہوئے گا اور ایسا پاک ہوا جیسے ابھی ابھی میری ماں نے مجھے جنا ہے لازم ہے اس پر تصور رکھے اور گنا ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا لیکن کوئی گارنٹی ہے کہ گناہ نہیں کرے گا کوئی اس کی گارنٹی کہ حج کے بعد کوئی گناہ نہیں کرے گا گارنٹی تو نہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر ماں کو محبت سے دیکھو تو کیا ہے مقبول حج کا سوال ماں کو ایک دفعہ دیکھ لیا آنکھ لی پھر دوسری بار دیکھ لیا پھر آنکھ ہٹا لی تیسری دفعہ دیکھا جتنی دفعہ دیکھو مقبول حج کا سوال ماں کو دیکھو تو مقبول حج کا سوال اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو ماں باپ سے نفرت کرتا ہے معذ اللہ ان کی برائی کرتا ہے معذ اللہ ان کا ادب نہیں کرتا تو آج یہ بات لے کے جائے کہ میں ماں سے کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا اور ماں کو روز دیکھوں گا محبت سے اور ایک مقبول حج کا سواب ملے گا سمجھ بھائی بات یہ لے کے جائیں یہاں سے بات تو ماں کو دیکھو ماں تو جسمانی تربیت کرتی ہے اور پیر تو روحانی تو امام شاہنی فرماتے ہیں کہ مرشد کے تین فرائض ہیں پہلا فرض یہ کہ جب مرید دنیا سے جائے تو پیر آئے کلمہ پڑھائے دوسرا فرض جب مرشد قبر میں جائے سوالات ہوں تو پیر وہاں آئے اور سوالات کے جوابات سکھائے اور تیسرا فرض یہ ہے کہ قیامت کے دن اپنے مرید کو سیدھے ہاتھ میں نامہ المال دلوائے یہ مرشد کے تین فرائض کا ذکر کیا امام شارہ نے ایسے تو نہیں کہہ دیا نا کہ مرشد کا دیدار بھی ایک عبادت ہے مرشد کا دیدار ہاں، کن کے مرشد کن کے اوپر ناز کرے بابا ان کے مرشد ان کے اوپر ناز کرے بات کھلی نہیں کس کے مرشد ان کے مرشد ان کے اوپر ناز کرے ہاں ہاں یہ بھی شان آلہ حضرت ہے کیسے کیسی آلہ اور شہر بڑے تجھ پر فضل ہے نوری کا یہی تو مسجد تھی یہی تو مسجد تھی وہی تو مقام تھا سیڑھیوں پر حضرت ابو ابو الحسین احمد نوری نے خبر دے دی تھی اعلی حضرت کو کوئی موبائل تھوڑی تھا کوئی ٹیلی فون تھوڑی تھا کوئی کیمرہ لگوا تھوڑی تھا لائے آ رہا دیکھ کے بتایا ہو حدیث بات میں آتا ہے کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے ابو الحسین احمد نوری نے یہی کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ آپ کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے اللہ اکبر اور کیسا اسی وقت بری بھی کیا چھ ماہ کی عمر میں خلافت دے دی سارے سلسلے کی اجازت دے دی کیا بات ہے حضور مفتی اعظم ہند کی اللہ اللہ اللہ مجھے تو بڑی محبت ہے حضور مفتی اعظم ہند سے واللہ واللہ کیوں نہ ہو میرے دادا مرشی جو ٹھہرے الحمد للہ تو اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ شہر پر تجھ پر فضل ہے نوری کا شہر پر تجھ پر فضل ہے نوری کا تجھ پر فضل ہے نوری کا کہ آج بنا تو مرکز اہل سنت ہے آج بنا تو نظمی تم پاؤں پکڑ لو مرشد کے نظمی تم بھی پاؤں پکڑ لو مرشد کے نظمی تم بھی پاؤں پکڑ لو مرشد کے کیونکہ ان قدموں کے نیچے بھی تو جلت ہے ان قدموں کے نیچے بھی تو جنت گئے محفل اور ہم نے کہا تھا کہ ہم لے کے جائیں گے تو کچھ لے کے بتاؤں کیا جانا ہے میرا حسن سن یہی ہے سب لوگوں کے لیے میں کسی بھی مسلمان کے لیے بدگمانی کر کے حرام کام نہیں کرنا چاہتا کیونکہ قرآن شریف میں بالکل واضح طور پہ منع آیا بدگمانی کے لیے میرا حسن سن یہی ہے کہ تمام کے تمام نمازی ہوں گے میرا زن تو یہی ہے خدا نا خاص تھا کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا دیکھو شیطان آ گیا نا اب بات پتے کی آ رہی ہے شیطان آ گیا میں کیسے کرنے دوں میں کیسے کرنے میری میری میری میری میری محنت برباد کر دی ان لوگوں نے شیطان بڑا چلا رہا ہے بڑا گرم ہے چاہ رہا ہے کہ بس باتیں سنے نہ کوئی پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان تو بھاگ گیا بھاگ گیا شیطان اب سنو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بندہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ آج یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ میں ارس قاسمی میں آیا ہوں تو یہاں سے میں یہ نیت کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ شاء آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی عہد کرے اس بات کی کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی ذرا ہاتھ اٹھا کے کہتے نا تاکہ مجھے پتا چلے کہ ہاں کتنے لوگ نیت کی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیقہ فرمائے آمین ثم آمین وبا علینا البلاغ مصطفیٰ جان رحمت تین ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہ تین